ہاں کیوں ناؤ بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تاونی انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا